سری نگر کے ایک مکان میں جہاز سری نگر ایئرپورٹ پر اتر چکا تھا جہاز کے شیشوں سے ایئرپورٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جگہ جگہ آرمی کے بنکرز اور مورچے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ شہر مصیبت زدہ ہے بہت سارے لوگ سادہ کپڑوں میں بھی گھوم رہے تھے جہاز کے ساتھ سیڑھی لگا دی گئی تو مسافر اترنا شروع ہوئے سادہ وردی میں ملبوس دو آدمی سیڑھی کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور ہر اترنے والے مسافر کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے میں ان کے قریب سے گزرا تو ان کی تیز آنکھوں کی چبن مجھے اچھی طرح محسوس ہوئی لیکن میں اپنے حواس پر قابو رکھ کر بے پرواہی سے گزر گیا ہم ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پہنچے تو وہاں پر بھی فوجیوں کی تعداد عام افراد سے کہیں زیادہ تھی اور لاؤنج میں بھی بوریاں رکھ کر کئی مورچے بنائے گئے تھے سامان کے حصول کے بعد جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا یوں محسوس ہوا کہ سری نگر میں نہیں بلکہ کسی فوجی چھاؤنی میں پہنچ گئے ہیں سڑک پر جگہ جگہ فوجی بنکر نظر آ رہے تھے گاڑیوں میں بھی بڑی تعداد فوجی گاڑیوں کی تھی جبکہ فوجیوں کی نقل و حرکت اور چہل پہل بھی ہر طرف جاری تھی باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انڈیا کی حکومت نے کشمیر کے خوبصورت دارالحکومت سری نگر کو مجاہدین سے بچانے کے لیے اسرائیل کے جنگی ماہرین کی مدد لی ہے اور طلائب کے سیکیورٹی انتظامات کی ترتیب سری نگر میں بھی قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سری نگر کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ اس شہر میں ہر وقت سینکڑوں مجاہدین موجود رہتے ہیں اور یہ مجاہدین ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل بھی ہوتے ہیں اور اپنے وائرلیس سیٹوں کے ذریعے پوری وادی کشمیر اور جموں میں موجود مجاہدین سے رابطہ بھی رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان گنجان بنکروں کے جال میں سے گزر کر شہر کے عام عسکری مقامات پر حملے بھی کرتے ہیں اور کئی بار حملہ کر کے بحفاظت اپنے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں میرے رفیع کے سفر نے ایئرپورٹ سے باہر آ کر ایک ٹیکسی والے سے کشمیری زبان میں کچھ بات کی اور ہم دونوں اس ٹیکسی پر سوار ہو گئے سری نگر کی سڑکوں پر ٹریفک اور فٹ پاتھوں پر عوام کی چہل پہل جاری تھی شہر کی اکثر دکانیں کھلی نظر آ رہی تھیں لیکن آرمی بی ایس ایف اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں کے غول کے غول ہر طرف دندناتے پھر رہے تھے مرکزی شاہراہوں پر جگہ جگہ فوجی پنکرز بنے ہوئے تھے اور فوج کی بکتر بند گاڑیاں مختلف مقامات پر پہرا دے رہی تھیں سڑک کے دونوں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مستعد فوجی اپنی انگلیاں بندوق کے ٹریگر پر رکھے کھڑے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ شہر فوجیوں کا ہے جبکہ مقامی لوگوں کو یہاں عارضی قیام کی اجازت ملی ہے اپنی قیام گاہ تک پہنچنے کے فاصلے میں میں نے سری نگر میں فوجیوں کی جتنی تعداد کو پایا اسے دیکھتے ہوئے میں اس بارے میں سخت حیرت زدہ تھا کہ اتنے سخت گھیرے کے باوجود مجاہدین کس طرح سے سری نگر میں کام کر رہے ہیں ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں مطلوبہ جگہ پہنچا دیا تو میرے رفیق کے سفر نے اسے کرایہ دے کر رخصت کیا اور ہم ایک مکان میں داخل ہو گئے میں جب دہلی سے چلا تھا تو دہلی کا موسم معتدل تھا اس لیے میں نے سردی سے بچاؤ کا زیادہ سامان اپنے ساتھ نہیں لیا تھا سری نگر پہنچ کر اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کیونکہ یہاں تو کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور مجھے ہڈیوں کا گودا جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اپنے مطلوبہ مکان میں داخل ہوئے تو میزبانوں نے میری حالت بھانپ لی اور مجھے اچھی طرح سے کمبلوں اور لحافوں میں ڈھانپ دیا وہ سپیر کا وقت تھا لیکن گہرے دھند کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں کمبل اور لحاف میں اچھی طرح پیک ہو جانے کے باوجود میں ابھی تک سردی سے کانپ رہا تھا میری یہ حالت دیکھ کر میزبان حضرات نے دہکتے انگاروں والی ایک کانگڑی مجھے دے دی میں اس دن سے پہلے کانگڑی کے طریقہ استعمال سے ناواقف تھا میرے رفیع کے سفر نے مجھے اس سردی کش کشمیری ہتھیار کے استعمال کا طریقہ سکھایا میں نے جب ان کی رہنمائی میں کانگڑی کو اپنے کمبل کے درمیان رکھا تو مجھے اس قدر سکون ملا کہ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میرے کمبل کا ایک حصہ کانگڑی نے سلگا دیا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ مجھے بر وقت خبر ہو گئی اور کمبل کی آگ آگے نہ بڑھ سکی کشمیر کی تحریک نے تمام اہل کشمیر کو احتیاط کا خوگر بنا دیا ہے چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں آنے والا ہر شخص احتیاط سے آتا تھا اور میرے رفیق کے سفر ان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر انہیں کچھ بتاتے تب میری اور ان کی ملاقات شروع ہوتی تھی کمرے میں موجود ہر شخص دوسرے کے ساتھ زبان سے کم اور اشاروں سے زیادہ باتیں کرتا تھا آہستہ آہستہ وہ کمرہ آنے والوں سے بھرتا گیا اسی دوران کشمیری بزرگوں کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے میرے رفیق کے سفر سے ملاقات کے بعد آگے بڑھ کر مجھ سے مسافہ کیا اور پھر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے میرے رفیق کے سفر نے میرے پاس آ کر آہستہ سے بتایا کہ یہ نوجوان آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک کمانڈر ہیں اور آج کل حرکت الانصار کے نائب سالار اعلیٰ ڈپٹی چیف کے طور پر کام کر رہے ہیں میں نے اس نوجوان سے کچھ حالات وغیرہ پوچھے تو انہوں نے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دیے اس دوران کمرے میں اور بھی کئی بزرگ اور کئی مجاہدین تشریف لائے لیکن میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا اچانک ماحول میں غیر معمولی ہلچل شروع ہو گئی اور مجھے کئی خوبرو مضبوط مسلح مجاہدین ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دینے لگے اسی صنع میں چار پانچ افراد اکٹھے کمرے میں داخل ہوئے میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو مجھے پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی جی ہاں میرے پرانے رفیق اور دوست حرکت الانصار کے سارار اعلیٰ کمانڈر سجاد افغانی اپنے محافظین کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے